یا مجرم تیرے در پر آ گیا یا تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا آفتوں کا سایہ جب طوفان بن کر چھا گیا اس جگہ میں تیرے در سے پیار کو ہی در نہیں اس جگہ میں تیرے در سے پیار کو در نہیں وہ کرے کھا کر زمانے کی سمجھ میں آ گیا اللہ ہر قدم پر تیری نا فرمانی میں کرتا رہا ہر قدم پر تیری نا فرمانی میں کرتا رہا بھول کر تجھ کو سکون سے رات بھر سوتا رہا فکر آخرت نہیں تھی دل میں کوئی ڈر نہ تھا فکر میرے آخرت نہیں تھی دل میں کوئی ڈر نہ تھا بے سکونی کو سکون کی نیند میں کہتا رہا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پانچ وقت آتی تھی کانوں میں ازانوں کی آواز پانچ وقت آتی تھی کانوں میں ازانوں کی آواز دس بجے ہوتی تھی توبہ میری صبحوں کی آغاز خود کو دھوکہ دے رہا تھا کام ہے بس کام کر خود کو دو کا دے رہا تھا کام ہے بس کام کر مجھ کو فرصت تھی لگی کہ پڑھ سکوں میں ایک نماز اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تجھ شکوے اور شکایت کرنا میرا کام تھا تجھ شکوے اور شکایت کرنا میرا کام تھا ناچ گانوں سے محبت کرنا میرا کام تھا خود عمل کرتا نہیں تھا تجھ سے بے گانا خود عمل کرتا نہیں تھا تجھ سے بے گانا دوسروں نصیحت کرنا میرا کام تھا اللہ اللہ اللہ ام مو تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں پھر بھی میں تیرے عبادت میں تھا سنجیدہ لگے اس پنا پانی میں اللہ رات دن کھویا رہا اس پنا پانی میں اللہ رات دن کھویا رہا بد عمل کرتا رہا اور میں تھا رنجیدہ لگے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں نے منزل جس کو سمجھا تھا وہی منزل نہیں میں نے منزل جس کو سمجھا تھا وہی منزل نہیں ایسے راستے کا یارو کوئی بھی حاصل نہیں جب تلک اللہ اللہ پر ایمان کامل ہے نہیں جب تلک اللہ پر ایمان کامل ہے نہیں تب تلک اعمال تیرے کوئی بھی کامل نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بے خبر تھا یا الہی معاف کر دینا مجھے بے خبر تھا یا الہی معاف کر دینا مجھے بخش دے ہر گنا سے بخش دینا ہر گنا سے پاک کر دینا مجھے یا الہی رحمتوں کا سایہ سر پر ہو سدا یا الہی رحمتوں کا سایہ سر پر ہو سدا نفس اور شیطان کے خلاف کر دینا مجھے لا ہی تو س میں سہارا دیجئے دور میں گناہوں دیجیے سمندر میں کنارا دیجیے ڈوبنے والی ہے کشتی زندگی کی موت میں ڈوبنے والی ہے کشتی زندگی کی موت میں میری جان اپنی رحمت میری جان اپنی رحمت کا اشارہ کیجئے الجھنوں سے رنجشوں سیلاب سے بچائیے الجھنوں سے رنجشوں سیلاب سے بچائیے ہم کو اللہ آفتوں ہم کو اللہ آفتوں عذاب سے بچائیے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ربنا یا ربنا ربنا ارحمنا ربنا یا ربنا ربنا ہمنا چار سو گئے نور تیرا ارض و سما چار سو ہے نور تیرا ارض و سما تیری قدرت پر گواں ہے تیری قدرت پر گواں ہے یہ زمین اور آسمان یہ چر اور یہ پر پتھر میں کیڑوں کے لیے یہ چر اور یہ پر پتھر میں کیڑوں کے لیے رزق دیتا ہے الہی رزق دیتا ہے الہی ایک تو توزی رسا اللہ آسمان سے بارشیں برسانا تیرا کام ہے آسمان سے بارش برسانا تیرا کام ہے تو کریم تو رحیم تو کریم تو رحیم رحمان تیرا نام ہے اس نظام ہستی کا واحد سہارا تو گی اس نظام ہستی کا واحد سہارا توں گی توں نہیں ظالم خدایا عدل تیرا کام ہے سو جن سیبان و انسان سب تیرے محتاج ہیں سو جن انسان و حیوان سب تیرے محتاج ہیں اس جگہ میں اس جگہ میں اس جگہ میں اس جگہ میں سب تیرے محتاج گئے ماں سوا تیرے جگہ سے سب فنا ہو جائے گا ماں سوا تیرے جگہ سے سب فنا ہو جائے گا تو ہے باقی ہر زمان میں تو ہے باقی ہر زمان میں سب تیرے محتاج گئے مجھ کو بندگی میں کھونے دو لوٹ کر آیا ہوں مجھ کو بندگی میں کھونے دو مجھ کو اپنی یاد میں مجھ کو اپنی یاد میں اور عاشقی میں کون دو سجدہ کر کے تیرے در پر لطف میں نے پا لیا سجدہ کر کے تیرے در پر لطف میں نے پا لیا میں میں آسی مجھ کو اپنی یاد میں کون دو یا الہی آپ غالب کی دعا سن لیجئے یا الہی آپ غالب کی دعا سن لیجئے ہے پر ان کے توبہ ہے نبا پر ان کے توبہ یہ صدا سن لیجئے یا الہی عرش کے سائے تلے مانگوں پنا یا الہی عرش کے سائے تلے مانگوں پنا کوئی مشکل ہی نہیں کوئی مشکل ربنا ربنا یا ربنا پرتن لنا پرتن ار ہم لنا امن امن امن ام یا الہ یہی تیرا مجرم تیرے در پر آ گیا آفتوں کا سا جب طوفان بن کر چھا